حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کو اتنا سامان دیا کہ اسے جہاد کے سلسلے میں کسی چیز کی مزید ضرورت نہ رہی اس کو اتنا سوا ملے گا جتنا اس مجاہد کو شہادت یا واپسی تک ملے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاون